شرک ہے رب کی ذات میں صفات میں غیروں کو ملانا شرک ہے غیر کے دربار میں سر اپنا جھکانا چاہوں گا تو بخشوں گا گنا سارے تیرے کہاں رب نے کر کے ظلم شرک والا میرے دربار میں نہ آنا تو ہی دی مشن ہے تو ہی والوں کا ایمان لوگوں کا اس شرک سے بچانا